تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے اور دوسری حدیث حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ سے ہی یہ مروی ہے نبی حرت ربی اللہ کا راہمی نبی صلی اللّہ علیہ وسلم یقول یزیل بها الى النار ابعد مما بین المرطیب والمغرب کہ ایک بندہ ایک انسان بعض اوقات کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے پوری طرح سوچ کر سمجھ کر نہیں کہتا بے پرواہی میں ایک کلمہ زبان سے نکال لیتا ہے وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنا گہرا دور تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اتنے نیچے جانور میں گرا دیتے اسی معنی کی تیسری حدیث سلطب ہو رہا ہے اس سے مرضی ہے ارب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من رضوان اللہ تعالى ما يلقي لها بالا یب الله اللہ بہادر وہ ان ابدہ رہ تک و بن کلیمتی بن صحت اللہ تعالیٰ لال قلعہ بادن یہ بھی جہن یا نبیہ تریم سروا کا احساس فرمایا کہ ایک بندہ یا ایک انسان بعض اوقات کوئی کلمہ کہتا ہے اللہ کی رضامندی کا یعنی ایسا کلمہ جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے اللہ کی رضا کے مطابق ہے ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے ما یوقی رہا بالن جب وہ کلمہ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے اس وقت اس وقت اس کو کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس کے درجات بہت بلند فرما دیتے ہیں اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک انسان کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی ناراضی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو نکالتے وقت بھی یہ کوئی خاص توجہ نہیں کرتا بے پرواہی میں نکال دیتا ہے لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے یہ تینوں حدیثیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس میں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ زبان کے گناہوں سے آدمی حفاظت کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تبارک مطالعہ کی مرضیات میں خرچ کرے اور اس کی ناراضی کے کاموں سے اس کو بچائے پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں اور اس کی طرف بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ گناہ سرگرد نہ ہو ان گناہوں میں جہاں اس وقت بیان شروع ہوا ہے زبان کے گناہوں کا کہ کیونکہ یہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی اوقات سوچے سمجھے بغیر بے پرواہی کی حالت میں باتیں کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں اس لیے آگرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو اگر کوئی اچھی بات کہنی ہے تو کہو ورنہ خاموش اللہ ترالوں نے یہ زبان جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ذرا غور کرو کتنی عظیم نعمت ہے کتنے کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ عطا فرما دیا اور ایسی یہ مشین عطا فرما دی ہر انسان کو کہ جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک ساتھ دے رہی ہے چل رہی ہے اور اس طرح چل رہی ہے کہ ذرا کا آدمی ارادہ کر لے اور یہ کام کرنا شروع کر دیتی کوئی محنت نہیں کوئی مشقت نہیں کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا اس واسطے نعمت کی قدر نہیں ہوتی اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی جو بے مانگے بیٹھے بٹھائے مل جاتی یہ بیٹھے بٹھائے مل گئی اور کام دے رہی ہے اس کو مسلسل چلا رہے ہیں جو چاہتے ہیں ووٹ پڑتے ہیں جو چاہتے ہیں کیا دیتے ہیں اس زبان سے اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو محروم ہیں اس کہ زبان ہے لیکن اس میں قوتیں گویائی نہیں بولنے کی طاقت نہیں آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا جن میں جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتا اس شخص سے پوچھو کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک کو بتا رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دے دی بیٹھے دکھائے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی پیسے کے مل گئی ذرا تصور کرو خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی وقت یہ ہو کہ یہ زبان کام کرنا بند کر دے اور کچھ بولنا چاہتے ہو نہیں بولا جاتا تو اس وقت دیکھو کہ کس چارگی کا عالم ہوتا ہے کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے میرے ایک عزیز ابھی حال میں ان کا آپریشن ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ آپریشن کے بعد کچھ دیر ایسی گزری کہ ہوش میں آ گئے لیکن ہوش میں آنے کے بعد سارا جسم ویگ ہے ابھی تک تو پیاس شدید لگ رہی ہے اور سامنے آدمی موجود ہے اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلا دو لیکن زبان نہیں اٹھتی تو وہ کہتے ہیں کہ چل چل آدھا گھنٹہ اس حالت میں گزرا ہوگا کہ زبان سے وہ یہ کلمہ نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے پانی پلا دو پیاس لگ رہی ہے لیکن نکال نہیں سکتے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں یہ اتنا تکلیف دے آدھا گھنٹہ کوئی نہیں گزرا جو یہ آدھا گھنٹہ کی حالت میں گزرا جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہا نہیں جاتا تو اللہ زبان بتا رہے ہیں یہ نعمت ادا فرمائی ہوئی ہے ہمیں آپ کو برابر ارادہ کیا ایسا تعالیٰ نے کریکشن رکھا ہے دماغ میں اور اس زبان میں کہ دماغ میں ارادہ پیدا ہوا جو فلا کلمہ بولا جائے اسی لمحے یہ زبان وہ کلمہ بول کر دکھا دیتی ہے یہ ایسا تمہارا بتا ہے ایسا قائم فرمایا ہے ورنہ اگر انسان کے اوپر چھوڑا جاتا کہ بھائی تم خود استعمال کرو اس زبان کو یہ زبان کس جگہ جائے گی تو الف نکلے گا کس جگہ جائے گی تو بے نکلے گی کس جگہ جائے گی تو جیم اور نیم نکلے گا یہ باقاعدہ علم اگر سیکھ کر اور پھر اس چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو دیکھو دشواری پیدا میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جو لفظ بولنا چاہ رہا ہے وہ خچ جزوان جی سے نکل جائے یہ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ذرا یہ تو دیکھو کہ تم خود اٹھا رہے تھے یہ مشین کہیں سے کسی نے کسی کے پاس سے خرید کے لے آئے تھے یہ مشین یہ کے لیے دلالوں کی آتا ہے فرما دی تو یہ تمہاری ملکیت نہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے کسی کی دی ہوئی امانت ہے اللہ جل جلال نے عطا فرمائی ہے امانت کے طور پر کہ تم اس کو ضروریات میں استعمال کرو جب ان کی عطا ہے ان کی امانت ہے ان کی دی ہوئی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کو اس زبان کو انہی کے رضا کے مطابق استعمال کیا جائے یہ یہ نہیں کہ جو آیا بگ گئے جو اللہ تعالیٰ بتایا کے احکام کے مطابق بات ہے وہ نکالو جو نہیں ہے وہ مت نکالو تو اس کو اس لیے یاتا فرمائی گئی ہے کہ تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں اپنی خواہشات کی بات نہیں یہ سرکاری مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمائی ہے اس کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صحیح استعمال کر لے جیسا بھی آپ نے کہ ایک کلمہ زبان سے نکالا بے پرواہی میں نکال دیا کوئی خاص دھیان بھی نہیں تھا نکال دیا تو اس کلمے کے وجہ سے اللہ تبارک کو تعالیٰ جانے کتنے درجات کتنے فرما دیتے ہیں کتنا جو سوال حاصل ہو جاتا ہے اسی زبان سے اب دیکھو یہ جو ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو یہ اسی زبان سے وضاحت ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے شہادت دے دیتا ہے اصحل اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ شہادت دے دی تو اس سے پہلے کافر تھا اس کے بعد مسلمان ہو گیا پہلے جہنمی تھا جنتی بن گیا اللہ کا محبوب تھا محبوب بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا امت اجازت میں شامل ہو گیا تو یہ کائس بدل ایک اس کلے میں سے جو زبان سے نکالا شہد اللہ صلی اللہ رسول اللہ اس طرح انقلاب اس بتا کر اور ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دیا حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے اتنا عظیم چھوٹا سا کریما زبان سے ادا کیا اور درجات کو انسان گرتا رہتا ہے فرمایا کہ یہ کہہ دیا سبحان اللہ ہم دینی سبحان اللہ العظیم دو کریمے ہیں فرمایا دونوں ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے پھلکے ذرا سی دیر میں ادا ہو گئے میزان عمل میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب یعنی اللہ جل جلالہ کو بہت محبوب تو درجات میں کہیں کہیں اضافہ گے تو یہ مشین وغیرہ ایسی بنائی ہے کہ ایک تو ذرا سا رخ اس کا بدل دو اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دو تو دیکھو یہ تمہارے نواز میں کتنا اضافہ کرتی ہے جنت میں کیسے گھر بناتی ہے تمہارے اللہ تمہارے بتانا کہ رضامندی کس طرح تمہیں عطا کراتی ہے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو تو دیکھو کس طریقے سے درجات میں ترقی ہوتی ہے ابھی سب پوچھا ایک سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کرتے اور کسی کریمے کے ذریعے تم نے کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی سکھا دی چھوٹی سی ایک منٹ کے اندر وہ چھوٹی سی بات بتا دی کوئی آدمی نماز غلط پڑھ رہا تھا اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے چپکے سے جا کر تنہائی میں محبت شفقت سے نرمی سے بتا دیا کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے اس طرح کر لیا کرو یہ تمہیں بتا دیا یہ اس زبان کو تم نے استعمال کیا ایک چند لمحات کے اندر اس کی اس طرح گئی اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ پڑھے گا اور ٹھیک طریقے سے پڑھے گا ان سب کا حضر و سوال تمہارے نام ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کرے گا لیکن اس کے نتیجے میں سارے انسان کی نمازوں کی بڑا کر ایک چھوٹے سے کرے گا دین کی بات کیا کسی شخص کو تکلیف تھی اور پریشانی میں تھا تم نے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا اس سے اور اس سے اس کے بیچارے کو کچھ تھوڑا سا گھرت بن گئی کوئی تسلی حاصل ہو گئی تو یہ کلمہ جو تم نے کہا یہ تمہارے لیے ایک عظیم عزر و ثواب کھینچ لایا چھوٹا سا کلمہ حضیث میں فرمایا نبی کریم وسلم نے کہ من ازلہ پتلا کسی یا بردن سی چلنا جو سب کسی عورت کو جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو یا مر گیا ہو تو اس کو جا کر دسلی کے کچھ کلمات کہہ دے ایسی عورت کو تو دسلی کے کلمات جو یہ کہے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک بارے بتا رہا جنت میں اس سب کو بیچ بہار جوڑے پہنائیں گے اس تسلی کا کلمہ کہنے سے غرض اس زبان کے نیک استعمال کے اتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں یہ ذرا سا اس کو رخ بدل دو اور ٹھیک طریقے سے اس کو استعمال کر لو تو دیکھو کہ کس طریقے سے ثواب کے ڈھیر رکھتے ہیں تمہارے نام آیا بال کوئی آدمی تھا اس کو ڈاکٹر بتا دیا تمہیں وہ ادھر سے ادھر چلے گا چھوٹی سی بات ہے خیال بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی نیچے کا کام ہوا لیکن اللہ تبارک بتا رہے اس کے بدلے میں بے شمار ادب ثواب بنا رہا تمہیں یہ ہے حضور رہے ہیں کہ کلمہ انسان ایک زبان سے نکالتا ہے خیال بھی نہیں کرتا دھیان بھی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بدلے گا اس کے بے شمار درجات اس کے بڑھا دیتے تو اس کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو یقین کرو کہ جنت کے دروازے کھل جائیں اس کے اور اس کے بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے لیکن خدا نہ کرے اسی زبان کا غلط استعمال ہو ناجائز استعمال ہو تو یہی زبان انسان کو جہنم میں کے لے جاتی اور فرمایا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنی زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں گئے جھوٹ بولا ریوت کی دوسرے کا دل دکھایا دلاگاری کی اور دوسروں کی نمت کے اندر حصہ لیا کسی کی وقت کسی کی تکلیف کے اوپر خوشی کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ یہ گناہ کے کام کیے اس کے نتیجے میں جہنم میں پہنچے ثابت حضائک کہ ہر یوکب ناسو پھر ناری اللہ بآ الفاظ زبان کے کرتوت کی وجہ سے جانے میں جائیں گے تو اس واسطے فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ یہ نہیں ہے کہ یہ مشین مل گئی ہے تو بس چل رہی ہے کیسی کی طرح اور کوئی دھیان نہیں کوئی احساس نہیں کہ ٹھیک بول رہے ہیں صحیح کام صحیح بات بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں اور کچھ جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں ناجائز میں استعمال کر رہے ہیں ذرا دھیان سے استعمال کرو قابو کرو اس کو بے قابو مت چھوڑو کہ یہ ناجائز کام کرے اس کو صحیح کام میں استعمال کرو تو یا تو صحیح بات بولو ورنہ سرمایا خاموش رہو پلیا کل سیدھی و یا نیکی کا کسی بات کا ورنہ خاموش خاموشی ہزار ہزار درجہ بہتا ہے اس سے کہ آپ نے غلط غلط بولتا ہے اسی بات سے حدیث میں اس بات سے منع کیا کہ جو یہ <coughs> زیادہ گوئی یعنی لوگوں کو آئے ہوتے بہت بولنے بہت بولے جا رہے ہیں نہیں ہوتے کسی وجہ سے بیٹھ گئے وہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے خود ہی بولے چلے جائیں تو یہ جو کثرت کلام زیادہ بولنا یہ اس کو منع اس واسطے کیا کہ جب آدمی زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہ سکتی کچھ نہ کچھ زیادہ ضرور کرے گا اور اس کے نتیجے میں آدمی گناہ گنا مبتلا روکر تو سیدھا تو راستہ یہ ہے کہ زیادہ بولنا نہیں کم گوئی ضرورت کے مطابق بولو اور پھر زیادہ اس کو استعمال نہ فرمایا ایک بزرگ کا احسان ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو تولو کہ یہ کام جو ہے یہ کیسا ہے جی کھڑی لگا یہ گاڑی کھڑی ہو گئی کوئی بے جگہ آ کر مطلب آرام کرنا پڑتا ہے یہ کوئی V nine double six four کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے بے جگہ پر راستہ روکا ہوا ہوگا تو اس آپ کی روش کو ہٹائے اپنی جگہ تو بات یہ نہیں ہے کہ بے مہابا بولتے چلے جا رہے ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں روکو کا روکو میں والد ماجد صلی اللہ علیہ سے لوگ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے علیہ کے گستاخ تھے بڑے عجیب و غریب بزرگ سے حضرت مانا سید اکبر حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے نے بھی کچھ ان کے واقعات کبھی کبھی سنایا آپ حضرت تو حضرت میاں صاحب بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاب کرام کے زمانے کی یادیں تازہ دی اللہ تو یہ بزرگ تھے اور والد صاحب جو استاد بھی تھے اور والد صاحب ان سے بہت خاص تعلق رکھتے تھے ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے اور اس میں بھی بہت شفقت فرماتے تھے والد صاحب سمجھنے لگے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جا کے بیٹھا تو کہنے لگے میاں صاحب کہ بھائی دیکھو مرض صاحب آج ہم عربی میں بات کریں اردو میں نہیں آج عربی میں بات کریں مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور کہ عربی میں بات کرنے کا خیال ظاہر کیا ہو آج بیٹھے بیٹھائے کیا خیال آ گیا تو میں نے کہا کیا وجہ ہے میں نے بس یہ خیال ہے کہ عربی میں کریں بات جب میں نے بہت پوچھا تو کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے تو میں نے دیکھا کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو دو آدمی بیٹھتے ہیں تو باتیں چل پڑتی ہیں اور جہاں بیجا ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہم لوگ غلط باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو میرا خیال یہ آیا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے نہ مجھے بولنی آتی ہے کہ بہت روانی سے بول سکیں لہٰذا جب بولیں گے تو کچھ نہ کچھ تکلق کے ساتھ بولنا پڑے گا تو یہ جو بے مہابر زبان چلتی ہے یہ کسی طرح قابو میں آ جائے گی اس واسطے میں کہتا ہوں کہ عربی میں بولنا چاہیے تاکہ بے ضرورت گفتگو نہ ہو جب عربی میں ہوگی تو ضرورت کے تحت ہی ہو سر فرمانے لگے کہ میاں ہماری مثال اس شخص کی ہے کہ جو بہت ساری اشرفیاں اور بہت سارے پیسے لے کے چلا تھا سفر پر اور اس کا سفر ابھی منزل تک کہاں پہنچتا منزل سے پہلے ہی ساری اشوکیاں خرچ ہو گئی تھوڑی سی رہ گئی جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں اب ان کو بہت پھونک پھونک کر دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے تو میں جو بہت ہی ضرورت کی جگہ ہو اس جگہ پر استعمال کروں بے ضرورت استعمال نہ ہو تاکہ کسی طرح منزل تک پہنچ تو فرمایا چاہوں گا عمر بہت گزار دی اور یہ جتنے عمر کے لمحات اللہ تبارک نے عطا فرمائے تھے یہ سب اشرفیاں تھیں یہ سب و دولت تھا اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو اگر صحیح استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنے کی کراستہ ہم بار ہو جاتا لیکن نہیں ہم نے کن کن چیزوں میں اس کو خرچ کر دیا بیٹھے ہیں بس سارائی کر رہے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری توانائیاں اس قسم کی چیزوں میں صرف ہو گئی اب تھوڑے سے دن باقی ہیں زندگی کے نہیں کتنے ہیں تو اب دل چاہتا ہے کہ ان کو تول تول کے اور اہتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے ان کو استعمال کیا جن کو اللہ تعالی یہ فکر عطا فرماتے ہیں تو ان کی حال ان کا حال جو ہے کہ بھائی یہ زبان اللہ نے دیا ہے تو اب اس کو ٹھیک ہی استعمال کروں غلط جگہ استعمال کروں حضرت صدیق کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے صدیق کا اکبر وہ جو امبیال علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ان سے افضل انسان پیدا نہیں ہوا وہ جناب بیٹھے زبان کو پکڑے بیٹھے پوچھا تھا کیوں تاکہ ان نہاگا اور ادنیل مواض اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا تو اس واسطے اس کو قابو کرنا چاہتا بات حضرات سے مری ہے کہ منہ میں کنکر ڈال کے بیٹھ گئے کہ تاکہ بلا ضرورت بات زبان سے لانے نکلے تو بھائی یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے جنت بھی کما سکتا ہے انسان زورہ بھی کما سکتا ہے اللہ بتائے اس کو ذرا قابو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو اور راستہ اس کا یہی ہے کہ کثرت کلام سے انسان پرہیز کرے ورنہ جتنا کثرت کلام ہوگا اتنا ہی آدمی گناہ میں اترا ہوگا بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو جن کا علاج ہی یہ ہے جو جب یہ کسی شہر کے پاس جاتے ہیں نا اسلائی تعلق قائم کرنے کے لیے تو کے لیے اس کے مناسب الگ نسخہ تجویز کیا جاتا ہے تو ہمارے مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور ویسے ہی آتے تھے تو کوئی خاص تعلق نہیں تھا بس ویسے ملنے جلنے آ گئے لیکن جب جب آ جاتے تھے شروع ہو گئے تو ہو گئے ختم ہونے کا نام نہیں لے تھے اور گفتگو کرنی شروع کی تو بس کوئی اس کی انتہا ہے ایک قصہ میں دوسرا قصہ میں تیسرا قصہ ایک بات ختم ہوئی دوسری ہو گئی یہ سب چکر چل رہے تھے ایسا بچارے برداشت کر رہے تھے آخر میں جا کے کچھ دن کے بعد انہوں نے ہر وارشہ دوں سے درخواست کی ضرورت میں آپ سے اسلائی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں وہ اسلائی تعلق قائم ہو گیا تو اب پوچھنے لگے کہ مجھے کچھ وزیر وزیر بتا دو پڑھنے کے لیے تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارا وظیفہ ایک ہے بس وہ وظیفہ یہ ہے کہ اس زبان سے تارا ڈالو اس زبان کے اوپر تارا ڈالو کہ یہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کو قابو کرو تمہاری اور کوئی نہیں بس بجے تو اس کو قابو کر تو بات اسی سے کیا ہوگا جب گیا اس کو قابو کیا تو کیا ہو الگ تبارک بتایا تم ہر ایک انسان کا علاج الگ ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے ہاں چل پڑی ہے ایک وبا زبان کے استعمال یاد رکھو یہ بڑی خطرناک ہے کہ گپ شپ ہو رہی ہے بیٹھے اور آپ ایک ذرا بیٹھیں گے کچھ گپ شپ ہوگی یہ ایک عام اب گپ شپ جب شروع ہو گئی تو اب اس کے اندر جھوٹ اس میں ہو رہا ہے ریبت اس میں ہو رہی ہے دوسرے کی برائیاں اس کو بیان کی جا رہی ہیں ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں دوسرے کی نقل اتاری جا رہی ہے ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مجلس ہماری وہ جانے یعنی کتنے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ بتا تو بھائی سب سے پہلا کام تو ہے اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کرنا یہ اہمیت پیدا ہو اللہ تبارک کی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں پیدا دے تو بھائی زبان سے نکلے تو صحیح بات نکلے اور ضروریات سے تھے کیا کیا گنا ہوتے ہیں اس میں زبان کے اندر زبان جیسا بھی کیا کہ جاننے میں ڈالنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کے لیے ہے تو اس کے گناہ بھی بے شمار ہیں اس کی نیچر بھی بے شمار اور اس کے گناہ بھی شمار ہیں ان میں سے ایک گناہ جس کا ذکر اگلی حدیث میں آ رہا ہے